اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں